or roaming you know, Sorry کہتے ہیں کہ اتنا کہ ہم ایمان لے آئے اور ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور کسی طریقے کے حالات نہیں آئیں گے نہیں جب کبھی بھی دنیا میں جس کسی نے ایمان کا آیات کیا ہے تو ہم نے اس کو بھٹیوں سے گزارا ہے جتنا جو ہے جتنا کہتے ہیں سونے کو نکھارنے کے لیے بھٹیوں سے گزارنا پانچ سے لوگ سوران کرتا ہے تو اس کو کتنا ہم نے دیکھا بھارت طرف کے فیکٹریوں میں جن کے کاروباری سو ریٹ کر اس میں سے اس میں آتا ہے اس میں سی اس آتا ہے اس میں سیشنا ہے اور وہ میچ جو کرتا ہے اس کا بیچ کرتے پھر وہ چوبیس پہلے پر اتنے پہلے کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہر بنتا ہے پندن بنتے ہیں اور ڈیزائنر کے سیون کرتے ہیں تو اس میں تو کتنی ہے تھوڑی مستی ایک ٹولے کا بنانا ہے اس کے کتنے ٹکڑے اور پھر اس کے اندر وہ نم لگانے ہیں اس کی پتیاں بنانی ہیں چھوٹی چھوٹی تو اس کو کتنی نزاکت اور کتنی باریکی سے کرتے ہیں کہ چلا وہاں سے گئے کان سے اور منزلوں سے گزرنے کے بعد اپنے کے کرنے کا آرام جس سے وہ خوبصورت رہتی مسلمان کہ جو بھی کہے گا کہ ہم ایمان والے ہیں چونکہ نبی سب سے اونچی سطح کے ایمان پر ہوتے ہیں اس لیے ان کے دھیان بڑوں سارے نبیوں کی سیرت ایک طرف تو نبی اللہ کے سب سے زیادہ پیارے ہیں اور سب سے زیادہ آزمائش ہے دھیان میں نبھی

جو اس کے پاس ہے آپ لوگوں کو زیادہ بی ہے اور اس یقین پر اور اس امید پر جب سیزن آئے گی اور بتائے ہوگی تو تمہارا کتاب ایسے جب تک گھر کے بیج حال ہے اس کا حال خالی نہ دیکھی ہو جیسے نابالغ بچے کو شادی کے بعد کی باتیں کرو ملان کی ہے ہوتی ہے میاں ملتے ہیں مطلب ایسی بات کر کے بے شک کی کیا ہے اگر شادی لگتی تو وہ اسے پکڑتا تھا ایسے ہی جس نے کبھی کھیتی نہ دیکھی ہے تو تین پہلے اتنا صاف ستھرا شاندار ایک نمبر کا چاول ایک نمبر کا گیہوں رکھنا میں پہلے اس کے سموسے بنواتا پڑیاں بنواتا حلوا بنواتا مزے سے کھاتا تو یہ کہتا ہے کہ میاں ابھی اس کو حلوا کھا Maksudnya apa Okay Yeah. بچنے میں اپنی چیز کو دوسرے پر کمانے میں مثال ہو تاجرانہ اور خود اپنی ذات سے اس کے سارے اجتماعی اور انتظامی سارے معمولات کہ اس میں مثال کو ملازمانہ خالی ملازم ہوتا ہے کسی کا کہیں کسی کہیں جاب ہے کسی کا کہیں تو ہو ہے تو اس کے وقت کی پابندی میں فرماتے تھے اور آپ کی پابندی کشتوں میں تعلیم میں روز مرہ کے معاملات میں ہفتے والی ماہانہ سالانہ آنے والی زمانوں کی نصرت اپنا وقت لگانا آواز بارش ہو رہی ہے بچہ بہت کم کے بعد ایسا جو آرام دیجیے کبھی بھی کھیلتی ہے لوگ بات لیتا ہے لوگ پیار کرتے ہیں لیکن گھر دیکھتا ہے پیار ہو گئے من ہو گئے مجھے جانا پندرہ منٹ لگتے ہیں کبھی سو لو بچے کے آواز یہ تو ہوتا ہے باپ باپ پاپا چھوٹے تو سمجھا ہے ہو گیا وہاں اس لیے کہ اگر وہاں یہ ہوئی تو سیلری کٹ جائے گی ایک دن دس منٹ دوسرے دن دس منٹ تیسرے دن دس منٹ تیس دام تیس کو دس سو تو کتنے بنتے ہیں تین سو منٹ کے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں بنانے رہے تم اپنا کر ایک دن سیلری کٹ جائے گی اور ایک مہینے میں اتنی کٹی تو دو مہینے میں کتنی تو سات گھر میں تین سو منٹ ہوتا الله بڑھائے گا وہ جس کا جتنا اللہ کے وعدوں پر کہ جیسے بیج ڈالنے والا اس زمانے میں سارا بھی کھیل دیتا ہے لیکن اس کا نہیں عورت کی صحت کے لیے تعلیم کی تعلیم کے ساتھ ماحول جانا ضروری ہے لیکن جب اچھا وہ رک جاتی ہے اور پھر اگتایاں الٹیاں کھانا کھانے کو جی نہیں چاہتا اسی سال جو سوپرس کیا ہے کہ منہ نہیں کیا دیکھنے میں آزاد ہے لیکن پیچھے اللہ کے نام ہے اسی لیے من كثرها غلط خریدارین سے اور کوئی گھر والوں سے اور پتا نہیں کہاں کہاں پہ چل رہا تھا مسجد سے ملکوں کی جماعت ابھی اس وقت میں ہر مسجد سے چار چار گھنٹے کی جماعت مانگ اور کوئی بات ہے ہم نے کیا ہے نہ ہم کر رہے ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں ہاں اللہ کے ساتھ نہ اس نے اللہ یہ ہمارا اپنا طے کر لے جو جس سطح پر ہے اپنی قربانی اپنی اس محنت میں جو جس سطح پر ہے اس سے آپ کے ارادے سے اپنے آپ کو پیش کر دیں گے ان شاء اللہ اب جیسے چار دن لگ چکے ہیں لوگ کہیں گے جی ہم ان کو میرے لیے تیار ہیں جہاں تک ہمارا ہے وہاں پہ تیار جن کے چلے لگ رہے ہیں کئی سال چل تک چار دن لگے ہیں لیکن اس وقت چار دن کی آواز لگ رہی ہے کہ ہم چار مہینے